بزرگ بھائی اور جو علم رسول اللہ آئی مجھے رسوند ستر دنیا کا حصہ ہے وہ علم اللہ کی معرفت کا علم ہے انسان اللہ کو پہچانے اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے اور جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل اسی لیے یہ جو ہم ہمیں اللہ نے دیا ہے اگر سوچا جائے تو علم علم آخرت ہے باقی دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یہ تمام اس لیے فن کرو کرو حقیقت میں یہ جتنی دنیا کی دنیاوی فنون ہے یا علوم جسے لوگ کہتے ہیں اس میں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی اس میں چیزوں کی اور مخلوق کی معرفت ہے چیزوں سے دفاع کیسے اٹھا چیزوں سے نفع اٹھانے کی معلومات ہونے کا نام فن و علم دنیاوی علم ہے اور اللہ اور اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے اور فائدہ اٹھانے کا راستہ جو علم بتاتا ہے وہ علم دین ہے اللہ کے صاحب اور اس علم سے یہی چیز حاضر کی تھی اللہ کو پہچانا اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے ساتھ سبزیاں اور برتا اس کی بنا پر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں اور دنیا کے اور مخلوق جن کے پاس بہت زیادہ تھی ان کے مقابلے میں ہر میدان میں صحابہ کامیابی ہوتی گئے اس لیے کہ وہاں مقابلہ مخلوق کا مخلوق سے نہیں تھا بلکہ وہاں مخلوق کا مقابلہ خالق سے تھا صحابہ اس کی دنیا پہ چلے ہیں اللہ کی بنیاد پر چلے دنیا میں اور اللہ ہی کو لے کے دنیا میں چلے علماء سے سنا کہ نے اپنے زمانے کے جتنے فنون تھے ان فنون کی تو کبھی توجہ نہیں دی آنا کے مقابلے میں دشمن ہے اس کے پاس اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی اور اپنے زمانے کے بہت سی ان کی یعنی طاقتیں تھیں لیکن نے اس کے مقابلے میں اس زمانے کے وہ فنون نہیں سیکھے بلکہ نبی والے علم کو لے کر دنیا میں چلے جیسے کے پاس بھی اور ہر زمانے کی دور ہر دور میں ہمیں بھی اللہ نے علم دیا ہے اس لیے تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں اللہ کو پہچان کے چلے گا اللہ کی معرفت کو لے کر چلے گا اسے دنیا میں اللہ پرشان ہو عزت دیں گے اللہ والے کون ہیں اللہ کو پہچانا اللہ والوں کے پاس دنیا میں دنیا ان جو بس زندگی تھی ہر زمانے اللہ والوں کے سامنے دنیا والے زیر ہوئے بادشاہ ہوں چاہے ہوں چاہے مالدار ہو چاہے کوئی بھی طاقت ان کے پاس یہ سب اولیاء اللہ کے سامنے اللہ والوں کے سامنے وہ میرے دوستوں انہوں نے ان کے سامنے اپنے آپ کو کم تک سمجھ کر اللہ والوں کے حوالے دے والوں کے پاس یہی ہوتا اور یہ ہماری زندگی دنیا میں کامیاب ہو گئے اللہ کی ذات و سفات کے اتنی بڑی طاقت ہے کہ جسے یہ مل گیا پھر وہ کسی اور مخلوق کی طرف نہیں دیکھتا سب سے بڑی طاقت والا میرے ساتھ ہے اور اللہ کو اپنے ساتھ دینے کے لیے راستہ بہت آسان ہے کہ آپ آدمی چاہتوں کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت اور زندگی گزارنے والا مل جائے آسان لیکن چونکہ نسخے کے نام ہے نسخے کے نام ہے یہ بہت آسان کی گندا کے لیے بھی نہ فرمایا تیوں یہ شروع جی تو آسان ہے نفس نفس کے خلاف ہے اس لیے نفس میں دوسرے کو کبھی منظور نہیں کرتا اسی کا نام ہے حضرت مانے محمد عمر صاحب بیانات سے فرمایا کرتے تھے نفس مجھے کیا ہے مجاہد اپنی ذاتی ترتیب کو ضروری ترتیب کے ساتھ کر دینے کا نام مجاہد ہے انڈسٹری اپنی کرتی ہے اس کو نقلی تسکیز کے تابع کرنا اس کا نام لہٰذا رہا ہے یہ چیز میں دوستوں آدمی کی تھوڑی سی محنت کرنے جاتی ہے اگر آدمی محنت کرے ہمیں بھی ہمارے بڑے ہی سمجھاتے ہیں تمہارے پاس ایک بہت بڑا علم ہے جس علم کا مقابلہ دنیا کی کوئی اسی لیے بھائی ہمیشہ ہر اجتماع کے موقع پر جمع کیا جاتا ہے ہمارے سامنے اللہ کے بندے مختلف طریقوں سے ایک بات رکھتے ہیں لیکن بات کا تعلق سننے سے نہیں ہے بات کا تعلق سننے سے اتنا ہے کہ اس کو اس کے ذریعے ہم ریوری حاصل کر کے اپنے آپ کو اس پر ڈالتے ہاں اور آج مصیبت یہ ہے کہ ہم اس راستے پر رہبری پر چلتے ڈالتے نہیں اپنے آپ کو کوئی جو ہے کوئی رفتار میں گرمی جو پہلے تھی سب راستے ہے ہماری نمازیں وہی کی وہی ہیں جو پڑھتے ہیں نمازوں میں ترقی نہیں ایمان میں ترقی نہیں تقوی میں ہاؤسکل میں صفات ایمانیہ میں ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے دھوکے میں پھنستے جا رہے ہیں ہمارے دردی کی کیا ہے دنیا جتنے زیادہ ہے کہاں پہ گیا حالانکہ اللہ رب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سے داخل سے جو فرمایا ہے آئی نہیں کہ محمد گاندھی کے اس واضح زمینوں زیادہ تر حیات دنیا برتنوں کی پولیس کو رکھتے دفعے کو اس کے ساتھ ہی علاقہ مواد آج اس وجہ سے وسطا دیا نام اصلوں کے ناموںس کو آپ کے وقت کر دو یہ دنیا اس کے معنی یہی ہے کہ دنیا اور دنیا کی ظاہری نقشے اور زیب و زیب کے نقشے یہ انسان کو دھوکے میں ڈال کر تقرے کے راستے سے ہٹا ہے ہمارا بھی یہی ہے مالی صاحب عالم عالم عالم دین ہے تقرر کے راستے کی تو چلنے کی کوشش نہیں کرتا دنیا والوں کو دیکھ کر ہوٹل کے درجے میں کے بن جائے گا کیوں کہ وہاں پہ دنیا زیادہ مل رہی ہے کیا نہیں کرتا اچھا وہاں گندے میں جانے کے بعد تکے کی فکر نہیں کرتا تو آپ نے یہ سمجھیں کہ چلا مجبور ہے مجبور ہو کے گندے میں جانا پسانی کی وہاں ہے وہاں جا کر کے اپنے کو بنانے کی نہیں کرتا نہ خود تفے کی زندگی بناتا ہے نہ اپنے گھر والے کو تفریح زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے نہ اپنے بیٹھنے اٹھنے والوں کے سامنے کبھی تفرے کی بات ہے کیونکہ زندگی تو لفے سے بنے کیا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور قرآن اور جو بات کیا وہ تو یقینی ہے اور اس میں تو ذرا ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں قرآن پاک کی کسی ایک آیت پر آدمی شک کر لے اس کا ایمان اس کے ایمان کا مسئلہ ہے اور آپ دیکھیے قرآن کو اٹھا دیکھیے جگہ جگہ پر آپ کو ہی ملے گا کپڑے زندگی بنے گی تقوی سے تمہارے گھر بندہ ہو جائیں گے تقوی پر خدا تمہاری زندگی یعنی تمہاری زندگی کو خوشحال بنائیں گے تقوی پر خدا تمہیں روزی دے گا ایسی جگہ سے روزی دے کے سے تمہیں گمان نہیں ہوگا تقوی پر اللہ تمہارے کام آسان کر دے گا ہمیں یہ کپیلدہ رہے گا نبو مکر گا ہمیں یہ تفیل آئے من امر ہی یسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إن الله مع الذين اتقوا ان للمتقين مفازا حدائق آخر قبضہ بھی یہ قرآن یہ علم جو ہے یہ تو انسان سے ہر وقت اور موت تک تقاضے کرتا رہے گا یہ کرو اور جب یہ آپ کی فلم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شام ہو اس دنیا کو اس کے قدموں میں ڈالتا ہے تو آخر کو ترجیح دے گا دنیا قدموں میں ہوگی اور جو دنیا کو آخر پر ترجیح دے گا دنیا اس کے لیے عذاب بنائی جائے گی اس لیے حضور پاک علیہ صلاحت والسلام نے باقاعدہ دعا کی ہے اللہ عملہ ان نیا دوبک کا مانی یقور و آ رہی آزاد میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے مطلب ہمیں آدمی بائیں ہم والے آزاد ورد یقون والے وبال اور اس کا اڑتا بھی ہے اللہ میں آؤ تو کمی مانی یقین آ رہی اب مانگی کو نہیں او آزاد اس کے اندر اس چیز سے آپ سوچیں دنیا دنیا اور آخرت یہ دونوں مقابل ہیں ہاں ایک کو ترجیح دے گا دوسری مرضی ہوگی دنیا کو ترجیح آخرت نیچے آخرت کا پڑھنا اوپر ہو جائے گا اور آخرت کو ترجیح دے گا تو دنیا کا پڑھنے کو اوپر آنا ہی ہے آدمی یہ سمجھے لے ہو تمہارا عظمت ہو یہ نہیں ہوگا اسی لیے بہت سے مودی صاحبان بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر نمازیں نوازے گل وجہ کی بڑا رونا آتا ہے لیکن مولوں کو ہم جاتے ہوئے سفر میں کبھی ان کی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں ابھی یہ اپنی اپنی اتار کر کرسیاں کرسیاں لگا کر بیٹھتے ہیں ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کو تو اس کی اطاعت کے ساتھ ہی حاصل کیا جائے گا اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر آدمی اللہ کو حاصل نہیں کر سکتا اور جو اللہ کو حاصل نہیں کرے گا کسی حال میں کامیابی ہوگا اور اتنے نہیں میرے بھائی ہو چلو دنیا مل گئی اور پھر کام بن جائے ایسا نہیں ہے ہر آدمی دنیا میں ذمہ دار ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے بھی پوچھا جائے گا ایسا تھوڑا ہے کہ ہم بہت اچھی اچھی بیانات کرتے تو ہم سے کچھ پوچھنی ہوگی ہم سے پوچھا جائے گا بلکہ جن کو اللہ نائل دیا ہے وہ تو بہت ہی بہت ذمہ دار ہے ان سے تو بڑی پوچھ ہوگی علم بہت بڑی مدد ہے دنیا اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن بڑی کب ہے جبکہ وہ علم حقیقی علم ہو اور علم نافع ہو علم نافع جو ہے بہت بڑی چیز ہے اور علم کی حامل کا بڑا دریا اللہ جی اللہ جی اللہ جی آخرت میں جبکہ انہیں ہم علیہ وسلات وہ و سلام کے درجے سے ایک درجہ کم ان کا ہوگا چونکہ درجہ ہوگا اور میرے بھائی آپ کچھ دیکھیں ہر دور میں جن اللہ کے بندوں نے اپنے علم کی قدر کی اور اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کیا اور اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ظاہری طور پر ان کے پاس دنیا نہیں ہے بھائی بہت کم رہی لیکن اللہ نے انہیں بہت عزت کا کام کیا اور ایک وقت آیا کہ بھی نے بندوں کی دسترخوان پر پچاسویں انسان کھاتے رہے لیکن میں دوسروں میں محنت کی اس علم کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے کیے آج کی ہماری مشکل کہا یہی ہے ہماری یہاں کی آتما ہو نیا آتم نیا بھی آتما رہو دیکھے کرو کاروبار کرو نہ وہ کرو نہ وہ کرو ارے میرے بھائی تیرے ہندو مکہ کرتا ہوں سب سے پہلا یہ کہ تو جو زندگی نہ کے کر اس ہندو کی تو ابتدا اس سے ہوتی ہے پرانی پاک کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے ارے رام نے کتاب ہو جا رہی ہے وہ بھی تقوی ہی سے ضروری ہے اسی تقوی پر میں دوست آگے تمام باتیں آئیں گی آپ کو تقوی پر مشکل آتا ہے تقوی پر روزی کا ملنا تقوی پر جنت کا ملنا جنت کے دروازے جات کا ملنا بھیا پرانے پاک پورا کا پورا تو تقوی حاصل کرنے کی ہے تقوی حاصل کر میرے بھائی میرے عزیز ہو بنیادی بات ہے اور دیکھو جو اللہ کی طرف چلے گا اللہ اسے لے لے گا وہاں سے یہ تقاضا ہے آؤ ہماری طرف ہم تمہارے ہیں تم جاؤ کسی اور طرف تو ہم تمہارے نہیں ہیں پھر یہ میں دوستوں ہمارے پاس امانت ہے اور یہ امانت پوری بشریت کی امانت ہمارے پاس ہے اور اس امانت کے پہنچانے کی ہم ذمہ داری ہے ہاں جون سے بھی وسائل ہوں وسائل کے ساتھ ہمیں اس علم کو اس کی جن کی امانت ہے اس تک ہمیں پہنچانا ہے اللہ کے لیے اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے ہمارا مقصد تو ایک اللہ ہے ہاں من اللہ کان اللہ کرو جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے ہے اس کے لیے ایک محنت ہے بے شک ہم نے سند لی سند مل گئی لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی استعداد پیدا کرنی ہوگی ہمیں اگر ہم نے اپنے اندر استعداد پیدا نہیں کی تو حالات حالات کے رو میں مر گے اور دنیا حالات کی جگہ ہے دنیا حالات کی جگہ ہے اور اسی لیے اللہ نے ہر حال کا حکم دیا ہے ہر حال کا حکم ملے گا آپ کو ہاں، اور اسی حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کی ہماری اللہ کا ہم سے ترج ہے ہر حال میں اور قرآن خود کہہ رہا ہے نرمدہ نربند نکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين میرے بھائی میں عزیز ہو یہ سے پیدا کرنی ہے اور بھائی کیا کر رہا ہوں نے علما سے ساتھ مانگا یہ اللہ کے راستے کے مجاہدے سے گزرے اللہ کی راہ میں نکل کر نبی محنت میں اپنے آپ کو کھپائیں اپنی جان اپنا مال لگا کر اور حالات سے گزر نسبت خدا بندی پر اس پر اللہ کا شامور ہونا وہ استعداد اور طاقت دے دے گا اور اس طاقت اور قوت کے ساتھ جب یہ چلے گی کسی میدان میں تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھے جس کی نگاہ اللہ پر آ گئی اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے اور جب تک آدمی کی نگاہ اللہ پر نہیں جاتی تو ہر وقت کو پریشان ہوگا ہاں۔ آپ دیکھو گے کہ اس ان پڑھ ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں یہ بہت ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن ان کی نگاہ اللہ پر تھی اللہ پر موٹر سے ان کے زبان کا یہ بول ہوتا تھا اللہ کو موٹر کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو ہمارا حال یہ مشکل یہ ہے کہ ہماری نگاہ تو دنیا اور دنیا کے اسباب پر ہی ہمیشہ رہتی ہے اللہ کو طریقہ جاتی نہیں اور جن چیزوں پر نگاہ انہیں پر ہمارا اعتماد ہے اللہ پر نگاہ نہیں ہے حالانکہ اللہ کے ارادے کے بغیر تو درخت ایک پتہ نہیں سکتا جو کارساز ہے حقیقی کارساز تو اللہ کے ذات ہے وہی ہماری نگاہ نہیں ہے اور جن جن جن محتاجوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے چاہے وہ انسان ہو یا انسان کی سوا کوئی اور مطلب ہو کچھ نہیں ہے ہماری نگاہ سب ہے جو راستہ منزل تک پہنچانے والا ہے نہیں اس راستے پر آدمی جتنا بڑھتا جائے گا اتنا تو پریشانی بڑھے گی وہ تو اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے جو راستہ آدمی کو اپنی منزل سے دور کیا جا رہا ہے ہاں، وہ اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کیا میں منزل تک پہنچ جاؤں کہاں پہنچے گا تو ہماری تو نمک سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت کے پورے ہونے کا تعلق تو اللہ کی ذات ہے اگر اللہ پر ہماری نگاہ ہوتی تو ہماری سستی نمازے نہیں ہوتی ہم نماز سستی نہیں کرتے ہم تفریح تلاوت میں ذکر میں تو سستی نہیں کرتے ہم سنتوں کی رعایت نہیں چھوڑتے کیونکہ ہماری ہے یہ چیز پیدا ہوتی میرے دوستوں ایک زمانہ یہ تھا کہ آدمی عالم بن کر اپنے زمانے کے صاحب نسبت کے پاس جا کر اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتا تھا ہاں اس زمانے میں ہمارے ہمارے مشاہد کے یہاں نہیں تو بڑے مجاہدے ہوتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا ایک زمانہ یہ تھا دیوبند کا نہیں تو دربار کی صاحب نسبت ہوتا تھا اس لیے فائدے دے لو ٹھیک ہے مولوی بن گئے عالم بن گئے اللہ نے ہمیں مدرسے میں جانے کی توفیق دے دی اللہ ہمیں بڑھانا چاہتا ہے عزت دینا چاہتا ہے اللہ ہمیں اپنا بنانا اپنا بنانا چاہتا ہے اس لیے ہمیں اللہ نے علم کی دورے سے نوازا ہے ہمیں مدرسوں پہنچایا ہے اور اپنے علم کے لیے اللہ نے تمام سہولتیں مہیا کی ہمیں لیکن اب علم سلم رکھی میرے دوست تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو جس استعداد اور طاقت کی ضرورت ہے وہ میرے بھائیوں اللہ ہم نے آسان کیا ہے سال اگر آپ نے اپنی ضرورت اسی کا کسی کی یعنی وہ احسان کر کے چار سال تک لگاؤ اپنی ضرورت سب کے ساتھ لگاؤ کہ مجھے مجھے اپنی سیلم مواد زندگی اور وہ صفات جو اللہ کا چاہتا ہے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے جانا ہے اور پھر اس سال لگانے کے زمانے میں آدمی ایسا چلے جیسے زندہ مدست مردہ بدست زندہ پھر آپ بھی بنتا ہے کام کا پھر اللہ اس سے کام لیتا ہے یہ کام کا بنتا ہے پھر اللہ اس سے کام اس سے کام لیتا ہے ہمارے وہاں ادھر بھائی کا بات کرتے ہیں جو اوزا کام کے ہوتے ہیں کام تو اسی سے لیا جاتا ہے ہاں ہے سکھار اس کے سامنے اوزار پڑے ہوتے ہیں اوزاروں میں وہی اوزار دے گا جو کام کا ہوگا کیا تو بوٹو دے گا کام کے اوزار ایسے آدمی پہلے کام کا بنے پھر اللہ کام دے گا وہ پرانے سے کام نہیں بنتا کوئی بھی ہو ہوئے ہو مزہ ہو ہمارے باتیں بزرگ بولنے میں اتنے کم بولتے جو بالکل کم لیکن کام اللہ نہیں خاموش بول بات ہمارے بزرگ خاموش گزرے ہیں خاموش یہ کام کیوں بنے ہو کام کے بنے اللہ نے کام دیا آپ کے آپ کے پڑھنے کے زمانے میں آپ کی آپ کے ساتھیوں میں آپ نے کیوں بہت صحیح بہت سمجھتا پتہ نہیں کیا کیا لیکن کام کے نہیں بنے تو رکھاتے پھرتے ہیں اور جو پڑھنے کی ضرورت ہے تو بہت کم استعمال کا آدمی ہے لیکن کام کا بنا اللہ کے اللہ کے نکاح کام کا بنا دن کام کیا اس سے دنیا تو مقدر کی دنیا آتی ہے مقدر سے زیادہ دنیا کسی کو ملتی بھی نہیں ہے اور چاہے مقدر کی دنیا کی زیادہ بھی ہو لیکن اللہ نے اگر مقدر میں تکلیف کی ہے تو اس میں بھی تکلیف نہیں رہتا ہے آدمی تکلیف اور ایمان اور زیادہ فرض ہے اگر تقدیر پر ایمان آ جاؤ نا پھر آپ کی کوئی پریشانی کا ذکر نہیں ہوتا کہ مجھے دیتا ہے آپ کا تو اللہ نے اللہ نے دینی محنت کرو اور اللہ نے حکام مانو اللہ نے پر چالو اور دوسری بات دوست آپ یہ نہ سمجھیں آپ مقتدار ہیں آپ مقتدار ہیں آپ کو دیکھ کر قوم چلے گی امت چلے گی بہت بڑی فکر کی بات ہے ہاں، ہمارے پیچھے مت چلے گی مسجد میں امام آپ ہیں لوگ آپ کو مودی صاحب مودی صاحب سمجھ کے چلتے ہیں بڑی مقصد سے یہ ہمارا ذمہ دار ہے یاد ہے کہ تمہارے باپ وہ بھی کہتے دیں موٹس میں ہوں من کروں میں وہ تو باپ ہے لیکن وہ ہمیں مختلف سمجھ رہے ہیں ہمیں ملا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں تو کتنا احتیاط ملتی گزارنی چاہیے تو اس سے تقاضا کرتا ہے احمد ہاں گھر کا تقاضا کرتا ہے ہر لائن سے اور ہمیں ہمارے ملک نے سطبے کا ترجمہ کیا ہے احتیاط سے کہ متقی کے معنی زندگی کے ہر شعبے میں احتیاط سے چلنے والا ہے احتیاط تو سب آ گیا ہے حرام سے بچنا بھی آ گیا گناہ سے بچنا بھی ہو گیا ایسی چیزیں جہاں پر میرے لیے مناسب نہیں ہے اس سے بچنا بھی آ گیا کیونکہ ہمیں ہمیں تو ہمارا ہر لائن سے رہے گا حصہ کو بہت سکتا ہوں میں جو لوگ تمہیں دیکھ کر کچھ اور سمجھے وہاں تم سے بچو ان لائن سے ہاں اسی ریفائنڈ عزیز ہو یہ اور دعوت کی محنت جو ہے آج کے آج کے دور میں ایک مرتبہ ہم احمد میں تھے اور جو صاحب موتری اللہ علیہ شیف فرما فرماد بیان کر رہے تھے تو بیان کرتے کہتے فرماتے ہیں نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ شانوں اس امت پر فضل فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اصلاح کے طریقے مختلف اللہ نے دنیا میں چلائے آج کا دور سیر و تفریح کا ہے آج کا دور سیر و تفریح کا ہے تو اللہ نے تبدیل کی محنت کو سیر و تفریح کی شکل میں نہ فرمائی اس امت کی اصلاح کے لیے તમારો હિંમત છે મારા બેટા ધંધા છે તેમાં બી કેટલું બધું કરે છે એક પ્રેમમાં બેઠી છે બાકી તો اپنے بس کا کام نہیں تھا وہ چلو ان کو اللہ کے نام نکالو چلو چلو پھرو کھاؤ پیو تعلیم میں بیٹھو اور اپنے اپنی اصلاح کرو اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ نکلنے کے زمانے میں صحیح اوقات گزارتے ہیں اللہ ان کو کام تو لگا دیتا ہے انگوٹ اچھا کو کام کرنا تھا انور بول رہے میں ٹرک ڈرائیور اور ٹرک ڈرائیور ہونے سے پہلے بالکل یعنی زندگی اس کی آؤٹ لائن پھر ٹرک رہا ہوا نا پھر سبزی میں لگا اس کو حساب لگ لکھنا بھی نہ آئے صحیح کرنا نہ آئے بمبئی گاڑی لے کے جا رہے تو وہاں جا کے ایک کو یہ اتنا اتنا ڈیزا دیا لکھ دیا لکھ دیا ایک ہفتے پر یہ ہوا اتنا ہوا اتنا ہوا سمجھ لو جب آؤ تو سیٹ کو کسی کے پاس پورا حساب دقت بھی ہو خود کو کچھ نہ آئے لیکن ایمان کی بات جب وہ کرے تو اپنے کاش میں کیا کہتا ہی ہے نواز جمع آئے تو جمع کی خدمت میں کھانا لے جاؤ گے اور کسی سے کچھ بھی نہیں کسی شیڈ ہو گئے شیڈ کا بابا ہو غلط میں غلط میں کبھی نہیں کرنا ڈرے نا ہم لوگ تعجب ہو جانا تو مربی تو اللہ ہے تربیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ ہوں اس لیے میرے بھائی لوگ ہمارے لیے بھی اور امت کے لیے بھی آسان راستہ یہ ہے اس اپنی اور امت کی اور ہمیں بھی ہم بھی جب تک ہمارا ماور دینی نہیں ہوگا ہم دین پر نہیں جم سکتے ماحول جو ہوگا اس ماحول کے رو میں آدمی بہ جاتا ہے ہم نے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو بیوی بچوں کا کیا کریں گے بیوی بچوں کا فیصلہ نہیں گا ہمارا آپ دیکھیں بہت سے ہمارے دوست اپنے اپنے بچوں کے بارے پریشان ہو جاتے ہیں ماحول ایسے ماحول کا شکار بن گیا ہے وہ کہ اب وہ باپ کیا کرو ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہوں اللہ نے دعوت جیسی محنت کو زندہ فرمایا ہے اور نقل و حرکت کی نقل و حرکت کی شکل میں بہت ہی سے اللہ جو ہے اس امت کو اللہ نے قرآن میں حکم کیا ہے مما کر مینو لین کے روکا تھا کرو لانا فرم ان کو دیکھے پر دن دنوں واقف دین اور ان دنوں قوم ہوں اس دعوت جو ہے لعلہم یحضرون دونوں چیزیں اس میں نفر کی سبیلہ کے ذریعے ایک تو ہمارے اندر دین کی سمجھ لفق کو پھر دین آئے گی موقع محل کے اعتبار سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں فقی کس کو کہیں گے فقی اس کو نہیں کہہ دے جس کے دماغ میں مسائل بہت ہوں اس کو فقی نہیں کہیں گے فقی کہیں گے موقع محل کے اعتبار سے کس وقت خدا کا کیا حکم ہے اس کو سمجھ کر زندگی گزرنے والا اس کا نام فقی ہے وہ سبق کو بھی تین اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور بیچنے ہی کب نڈن دنوں کون کون ادا رجاؤ ادھر ہی مادو جادو جو حاضر کر کے آئے نا ہے یہ اپنے گھر آ کر اپنے قوم کو انجام نکال سے ڈرا کر انہیں صحیح زندگی کی طرف لانے کی محنت کریں اسی لیے مفتی محمد شفیع صاحب نے اس آیت کے دیر میں لکھا ہے کہ لال لہو یا ضرور جو کہہ رہا ہے قرآن اس کے معنی کیا ہے کہ ایک مرتبہ کبھی کہیں ہماری نے جو غلط کیا کہ کافی نہیں ہے لاک ڈاؤن یہ حضر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ قوم تمہاری غلط زندگی سے باہر نہ آئے وہاں تک تم پر اس کی محنت تمہاری ذمہ داری ہے اور تم اس کو اور اس ذمہ داری سے تم دوست نہیں ہو سکتے اور ہند دے لو قوم اوم جاؤ گے لیکن لال گاؤں یہ ضرور جو ہے یہ بات تو کہہ رہا ہے اور ہمارے حضرت جی اس کی تشریف کہتے تھے اور وہ ادھر رہا بتا کہ کیا مانے ہمارے ہمارے کان تک نہیں دل تک پہنچانے کا دل تک پہنچ گئے پہنچ گئے سارا کام ہو گیا پہنچ جائے پوری ہو گئی دل تک پہنچ جانے کے بعد تو آدمی کی زندگی بھری بنی جائے گی اب تو کیا ہم بھی پتہ چلے ہمارے جب ہم پڑھتے تھے ہمارے نہیں پتہ کسی طرح بھائی آپ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں آپ کا زیادہ ماحول تو ہے لیکن ابھی اس ماحول سے مطمئن نہ ہو ایک بات خوب یاد رکھو زمین پر محنت ہوتی رہے گی تو زمین قابل کاش بھی رہے گی اور ہریالی رہے گی اور زمین پر ذرا محنت کرنے میں سستی کر لی تو یہی زمین جنگل اور جنگل بن کر سانپ اور بچھو نہ ہوں گے برائی اور غلط چیز کے لانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ایمانی دینی ماحول بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور لائن سے جتنی لائن سے محنتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم رات دن دیکھ رہے ہیں کہ زندگیوں میں فساد آتا ہی جا رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اور بھی چیزیں کرنی پڑے اور رام نے جو کہا ہے نئی اور زیادہ اور کو وہ پسک اس کے معنی یہ ہے ہر فرد جو امت اپنی ذات سے اپنے اہلویار کو صحیح زندگی رہے گا تو آٹومیٹک ماحول دینی ایمانی بن جائے گا تو ہم جہاں جہاں اور جتنی لائن کی محنت ہم کر رہے ہیں وہ محنت اپنی جگہ پر ہے لیکن ہر فرد امت کو قرآن کے اس حکم پر لانا کہ وہ اپنی ذات سے دیندار بنتے ہوئے اپنے گھر والوں میں دینداری کی محنت کرتا رہے اور دیندار بنائے تو پھر میرے دوستوں تمام مسئلے آسان ہو جائیں گے رام اللہ علیہ تو اسی بنیاد پر اس بنیاد پر نقل و حرکت کے بارے میں کر رہے ہیں کہ ہر فرد امت کو نقل و حرکت میں لاؤ اور ہر فرد امت اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے اور ذمہ دار سمجھ کر خود کی ذات سے اپنے گھر اور نتل عمر روم بکوڑا رہا یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ اپنی بستی والوں پر محنت کرنا اپنی بستی والوں کے اطراف میں جا کر محنت کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے ہمار کے القافت اللہ سے بشیر اور نبی ہم اللہ کے نبی کی امت میں ہے اور نبی کی طرف ہمارے اوپر ذمہ داری ہے لہذا پورے عالم کی ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے کہ پوری میرے دوستوں قرآن پاک کی تمام آیتیں جو ہیں ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر حضرت ریاست بر اللہ علیہ میں یہ محنت کی ترتیب امت نے ہم رکھی ہے خود کی ذات کی فکر کرو نماز کا اہتمام تمام چیزیں اپنے گھر والوں کو دین پر لانے کے لیے گھر میں تعلیم کرو تاکہ ان کی زندگیوں میں آمان کا شوق اور پیدا ہو فضائل کی تعلیم کے ذریعے اپنے محلے کا کشٹ کرو تاکہ محلے کے ایک ایک گھر میں محنت ہو ان کے گھر مسجد میں لانے کی کوشش کرو اور ان کے گھروں میں آواز ادا کرنے کی کوشش کرو تو اپنے محلے کی زندگی مجھے ہوگی دوسرا کش اور اپنے اپنی بستی کے علاقے میں جہاں نہیں ہے تو وہاں زندہ کرو اور مہینے کے تین دن نکال لو نکلو اطراف کے دیہات میں جا کے محنت کرو سال کے چیزیں کی ترتیب اپنی تاکہ سال کی چیٹی کی چیزیں کی ترتیب پر جہاں تک اللہ طرف طاقت سے وہاں جا کے محنت کرو ان کو محنت نہ لگا وہاں آگے کے محنت کریں گے اس سے پورے عالم میں ایک محنت کی نقل حرکت زندہ ہو جائے گی جس کے نتیجے میں ایک عمومی ماحول بھی نہیں بنے گا اور قوموں میں عمومی ایک عمومی طور پر زندگی میں دین آئے گا دعوت سے باہر بنتا ہے اب میں سے میں تمہیں ایماندار سے پوچھوں ہوں اگر آپ حضرات اپنے اپنے محلوں میں اور اپنی اپنی بستیوں میں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اگر تھوڑا وقت دے دو اپنے محلوں کے گھروں پہ جانے کا کہ روزانہ اپنے محل میں جا جا کے بیٹھ کر بھائیوں کو دین کی بات کر کے سمجھانا ہے دعوت دینا ہے انہیں مسجد میں آنے کے لیے فکر نہیں کرنا ہے اگر آپ بجائے تھوڑی فکر کر لیں تو کیا آپ کے محلوں میں آپ کی بستیوں میں نماز اور زندہ نہیں ہوں گے ایک عمومی بیچارہ کسان اور کھیتی کرنے والا وہ گھروں پہ جا کے خوشامد کرتا ہے اس کی محنت پر لوگ تیار ہوتے ہیں اس کی محنت پر لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں آپ تو اپنے محلے اور اپنے خاندان میں آپ تو ذمہ دار ہیں اور آپ کی ان کے دلوں میں احترام اور عزت ہے آپ سوچو تو صحیح ہماری بستیوں میں ہمارے محلوں میں ایک اللہ کا ایک اللہ کا حکم سو زندہ نہیں ہے جہاں کہ جن بستیوں میں کئی کئی علماء ہے گھر گھر میں علماء ہیں اور وہاں کہا گیا جی کہ وہاں آدمی بے نماز دے رہے آپ سوچیں ہم ہاں، اپنی ذمہ داری سے میرے دوستوں سوچائی کر رہے ہیں اللہ نے آسان محنت دی تھی جماعت کی شکل میں جاؤ چلو اگر آپ ہم یہ کہتے مزہ بات کرتا ہوں ذرا احتیاط سے تو اپنے بات کرنے والوں کے ساتھ جائیں گے تو محنت تو ہو جائے گی جماعت کی شکل میں حضرت نے محنت محنت کو یعنی چالو کیا ہے تاکہ ہر آدمی کے لیے محنت کرنا آسان ہو ایک بات ایک آدمی لے کر جائے اور ایک بات پانچ آدمی لے کر جائیں تو پانچ آدمی کے لے کے جانے پر اس کا ایک وزن سامنے والے پر ہوگا ہم میں غریب ہوں میرا ساتھی غریب ہے لیکن ہماری جماعت میں ہمارے محلے کا ایک مالدار بھی ہے اب مالدار کے گھر میں لے کر ہم جائیں گے تو لوہا تو موجود ہے لوہے کو کاٹنے کے لیے ہم چاہے ہماری کی دیگر میں نہیں ہے لیکن جماعت ایک اس کے جیسا تو ہے بات گورنر ہوگا اور ہم بھی میرے دوستوں جب دعوت لے کر ہر ایک کے گھر میں جائیں گے تو ہمارے اندر بھی ہمارے اندر سے بھی ان کا تاثر نکل جائے گا ہم میں ہمت آئے گی ہو جائے گی اور ایمان کی دعوت دیتے دیتے وہ ایمان کی دعوت ہمارے اندر بھی ایک طاقت پیدا کر دے گی اور حق کا لائی جو ہوتا ہے وہ باطل کا وضو نہیں بنتا کہ یہ ماحول ہم پسند نہیں کر سکتا تو ہمارے محلوں کا ماحول اور ہمارے محلوں کی فضائیں بدلنے کے لیے میرے دوستوں ایک محنت ہے مقامی محنت ہے باہر کی نفرت ہے جس سے میرے دوستوں ہمارے ہمارے اندر بھی اللہ سرا پیدا فرما دے گا اللہ کا تعالیٰ پیدا ہوگا دعوت دیتے دیتے وہ کام کچھ عمل پر آنا ہمارے لیے آسان ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب میں کسی عمل کے میں میرے اندر سستی آتی تھی تو میں اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا تھا جس دعوت کے دینے پر وہ سستی پہلے ہو جاتی تھی اور میں آپ سے آپ سے خود کہوں آپ ایک دن نماز کی دعوت دیجیے کسی کو اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی اور نماز کیسی ہونی چاہیے اس کی دعوت دے کر آپ نماز پڑھنے جائیں گے اور آپ اپنی نماز کہاں دیکھیے مجھے واپس بتائیے جس بات کو میں لوگوں کو کہوں اور نہ کروں تو مجھے کتنا ہی ہوتا گیارہ ہوں اچھا آپ کی پہلے تو تیار ہی نہیں ہوتا آپ کی فائنل آپ نے شو کیا کوئی نہیں آپ آپ نے آپ کو آپ کو میں بتا تو یہ دعوت جو ہے محنت یہ محنت ہمارے اندر ہے دوستوں اپنے ہماری زندگی میں انقلاب آتی ہے گش میں جا کر بات باپ میں کرتے ہوئے اپنے لیے اس لیے کہ جو آدمی کسی کے پاس گش میں جانا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے اپنا معاملہ اسے اس سے دو پڑے گا وہ تو اس کے پاس جا سکے گا وہاں نہیں جا سکے گا نے مسجد میں کیا مردہ بات کرتے ہیں جب وہ کھا تو مولانا تو اخوش ہے تو پہلا تو گھر کا نہیں جائے ہ نہیں پڑے ارے جو کبھی ہر بچے تو باہر لگائی جائے گا ابا کیا دوسری وقت ختم آپ کے گھر میں تعلیم نہیں کرتی ہو جی کیا ہے گھر میں تعلیم نہ تعلیم تعلیم کرنے کی ہمت لیے نہیں ہوتی گھر میں معاملہ ٹھیک ہے نہیں ذرا پانی وجہ سے ذرا مرچو ذرا باشو ہے اب وہ تو بلی تو لے کے بیٹھ کے تعلیم میں بیٹھو گے تو اپنے کو سدھارنا پڑے گا ایک ساوا پڑھ کے تم سنا ہو تمہارا ہاتھ دوسرا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں اس میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اب تو نہیں کہہ رہا چیز ہے بالکل فطرت اس کا فطری چیز ہے اللہ نے انسان کو جس فطرت کو پیدا کیا ہے تو دعوت کی عظیم محنت کے ذریعے ہماری ہماری زندگی انفرادی طور پر اجتماعی طور پر گھر میں باہر میں محلے میں جہاں جہاں رہتے ہیں اگر میں اگر میں سیٹ ہوں اور میرے پچاس نوکر ہیں تو مجھے بھی ان پچاس کے بیچ میں اگر مجھے ان کو دعوت دینی ہے تو مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا ابھی ہم لوگ پاکستان گئے تھے وہاں ہمارے امتیاز غنی وہاں کے بڑے تاجر ہیں یہ شیشے بناتے ہیں ان کی یونیورسٹی کمرے میں لگے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا میں بڑا تھوڑا صاحب آپ نے کہا ارے کچھ کرتا تو ہے نہیں نگم میں تو میں نے کہا کہ ایسا کیا ہے کیا بات ہے ایک بات طے کر لے تیرے فیکٹری میں جتنے ملازم ہیں مسلمان سب نماز نمازی ہو جانے چاہیے اور اس کے پانچ ہزار پانچ ہزار ان کے ملازم پانچ چھ میں صاحب نے کہا صاحب آج تو ماشاء اللہ پھر کہ ان شاء اللہ میں کوشش کروں بچوں تو خوش شروع کر دی اس نے کہ میں سب سے پہلے کوشش کرنے میں سب سے پہلے نماز کے اہتمام کی میں نے اپنے بارے میں ایسا کیا تھوڑے دنوں میں محنت کی تو میری فیکٹریوں میں ماشاء اللہ سو فیصد نماز ہی گئے ایک عجیب انداز سے انہوں نے بنایا پچاس ہزار مسلمانی ماتوں کو یاد تھے نہیں پچاس ہزار کی بارہ بارہ کی جماعت بنائی ہر جماعت کا ایک ذمہ دار اس کی فیکٹری کے کام کا بھی ذمہ دار وہ باقی چیزوں کا بھی ذمہ دار وہ اور اس میں تقریباً چار سو جماعتیں بنی اس کی بارہ بارہ آدمی تو ہمارے ساتھی پوچھا کہ ان یہ گھر جا کے پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے کیا بتا نہیں یہ بات نہیں ہے وہ جو دار میں باراتی کے بنایا نا وہ باراتی کہتے ہیں نماز نماز لی ہوگی نا ہاں, ہاں،, ہاں۔ سب کی باقاعدہ کارگزاری دیتا کاروباری دیکھ کارخانے کا بھی کرتا رہے پھر ایک دن گیا خالصہ کے پاس کیا کرتے ہو وہ تو الحمد للہ سب نمازیں بن گیا اچھا کمان کی بات یہ وہ کہتے تھے کہ میری فیکٹری میں میں نوکر نوکر اس کو رکھتا ہوں جو تبدیل میں گیا نہ ہو ایک آدمی کہہ سکتا ہے سب تمہارے نماز میں تم نے تبدیل کو رکھا ہوگا کرنا ہی میری میرا اپنا ہدف یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو میں رکھوں اور ان پر محنت کر کے تاکہ میری فیکٹری میں آپ کو نمازی بننی چاہیے ایسے ہیں یہ سب تو مجھے ایک دن کہتے ہیں اب ایک کام کر تیری فیکٹری میں جتنے کام کرنے والے وہ تمام جھوٹ نہ بولے یہ طے کر اب جو ایسا لگا تو پھر میں نے کہا یہ بھی مسئلہ تو پہلے سب سے پہلے تجھے جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا تو میں نے طے کیا آج سے بند جھوٹ کبھی ہم نہیں بولتا تھا کبھی بول بھی دیتا ہوں گا میں آج سے بند اور میں نے کوشش کرنا شروع کیا اور میرے جو میرے بارہ بارہ آدمی پر جو ذمہ دار تھا ان سے کہا کہ تمہارے ذمہ دار تم جتنے ان سے ڈاکٹر دو کہ فیکٹری میں کوئی نقصان بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولے میں ان کے نقصان کی طرح بھی ان سے نہیں کرواؤں گا معاف گا باقی ان سے کہو جھوٹ نہ بولے ایک اور گھر سے آنے میں دیر ہو فیکٹری میں پانچ دس منٹ دیر سے آنا ہے تو وہ کہہ دے میں دیر دس منٹ دیر سے آیا ہوں جھوٹ نہ بولے میں ٹائم پر آیا ہوں یہ سب سے کہہ دو شروع کر دیا ایک فکر کی بات ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے طے کیا ہے کہ یہ جتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں چار سو جماعتوں تک ان میں سے جماعت میں سے ایک کو اس سال ان کو ابراہ کرنے بھیجنا ہے وہ اس کا ذمہ دار رخا رخا ڈال کے طے کر دے کہ اس کی جماعت میں سے کون ہے ان کو عمرے کے لیے بھیجو اب یہ تمام باتیں کیا ہے ایک فکر کی بات ہے ایک میرے اپنی فیکٹری کا مالک اپنے ملازم کے لیے جب فکر کرتا ہے تو یہاں تک اچھا ہو جاتا ہے وہ بارہ آدمی کی جماعت ہے وہ اپنی تعلیم بھی کرے گی فیکٹری میں وہ پورا ایک نظام چلایا نے بات اس کی طاقت بندی ہے پانچ سو آدمی پانچ ہزار آدمی نماز کی پابندی کر رہے ہوں پانچ ہزار آدمی کی زندگی دکھا رہی ہو انہیں جماعت نہیں دے ان کو جن کو جماعت میں جانا ہے وہ بارہ بارہ کی جماعت بنا دی ہے نا اگر کسی ڈپارٹمنٹ سے دیکھ جاتا ہے تو کیا تو ہے تو اس کے کام کی ترتیب پہ کوئی فرق ایک نظام ہے تو دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں کرنا چاہتا ہوں بولو بہت کچھ کر سکتے نہ کرنا ہوتا ہوں میں دور نہیں جائے آپ سے جو کرنا چاہتے کرتے ہوں گے وہ ان میں سے بہت سے ہوں گے جنہیں کہا سب کیا کرنا ہے کچھ تو وہ اپنی مدرسے کے ساتھ اور کاموں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے اور جن کو نہیں کرنا تھا ہمارے پاس پرسوجن نے الگ شروع رکھا ہے فرصت تو سے پر گاڑوں تو نکلے وہ ہم لوگ لوگوں کو سمجھاتے دیکھو تم تو ہو ہم بہت بزی بہت بزی کچھ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے فرصت تو سے میں آج زمین تو اندر کوئی جیچے دکھا دی ہوتا ہے دیکھا کہ زمین اوٹو ہی دو فٹو رکیے ابو رو مطلب فٹ ہے کہاں سے جگہ کہاں سے فوٹو مرا ضرورت ہے ایسے زندگی میں ہے وقت تشکیل کا کھوٹا علاج ایک ہاتوڑا آٹومیٹک بچوں بس دل پر فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ نہیں اب اس بات کو کرنا ہے کہ ہمارے محلے میں ہماری بستی میں ہمارے علاقے میں کوئی آدمی بے نمازی نہیں ہوگا کوئی آدمی دین سے دور نہیں ہوگا اور ہر آدمی کی جان مان صحیح جگہ لگوانی ہے وہ بھی یاد رکھو جان مان صحیح جگہ لگے گی تو غلط جگہ لگنے سے بچے گی اور جہاں جان اور مال کو صحیح جگہ پر لگانے سے بچاؤ گے وہ جان مال غلط جگہ لگنی ہے لگنی ہے میں شیخ کی جی، کسی کتاب میں پڑھا ہے جل شیر نے لکھا ہے کہ آدمی پردہ میں استعداد بھی ہو اور جب اس پر کوئی دین کا تقاضا ہے اور تک کے تقاضے سے وہ اپنی جان بچائے یا اپنا مال بچائے گا تو وہ اتنا اتنی جان مال اسے گناہ کی جگہ لگانی پڑے گی اس سے بچایا ہے کو سمجھائیں گے سکتے ہیں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے فیصلہ کرو گے اللہ آسان کر دے گا سمجھے نہیں کتنی وقت کی برکت کے معنی کیا کہہ رہے ہیں وقت میں برکت کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے وقت میں ہمارا بہت کام ہم سے ہم سے کرا لے گا اور جس چیز کو فیصلے ملا اب اپنی ہو کے خدا اس کی طاقت قوت ہمت سب دے گا حضرت حامی اللہ علیہ نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں کتنا کام ہوا ہوا اللہ نے کیبا کروایا جو فیصلہ ہے دل نے ایک بات کو طے کیا ہے مجھے کرنا ہے تو جب آدمی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے کی تمام استعداد صلاحیت طاقت وہ دیتے ہیں یہ مت سوچو ہم مکان کے شو سے یہ مت سوچو اگر اسے کام لینا ہوگا تو ہر حال میں کام لے لے گا لیکن اس سے طے کرانے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو اس پر نگاہ کر کے طے کرنا ہوگا مجھے کرنا ہے وہ دیکھے گا دن میں وہ مال پیسے گاڑیاں ٹھیک نہیں دیکھتا اور صلاحیت نہیں دیکھتا وہ تو اپنے بندے کے دل کے فیصلے کو دیکھتے ہیں میرا بندہ کیا چاہتا ہے جب وہ اپنے معاملے میں سچا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنے اپنے قدر سے سچا کر دکھاتے ہیں اور یہ حدیث کی روشنی میں حضور پاک صاحب تو شراب تشریف لے جا رہے تھے کسی روزے میں ایک جوان آیا اس اس نے کا حضور میں بھی آنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہا چلو اپنے ساتھ لے حضور نے اور حضور نے اس جوان کے ذم میں صحابہ کے اوٹوں کے چڑھانے کی خدمت رکھی تھی جہاں کئی پراؤڈ رہتے تھے صحابہ تو صحابہ کے اوٹنے کو چڑھانے کے لیے تشریح دیتے تھے ایک مرتبہ اونٹ چڑھانے کے لیے گئے تھے اور غنیمت کمال آیا حضور نے غنیمت کمال تقسیم کیا صحابہ نے ان کا حصہ ان کے ساتھی کو دے دیا کہ جب وہ آئے اونٹ چلا کر تو اس کو دے دینا اونٹ چلا کے شام کو جب وہ پہنچے تو ان کے ساتھی ان کو بنی مت دینی چاہیے سر میں تو اس کے لیے نہیں آیا ہوں کبھی کیوں آئے تھے کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ نامعلوم معلوم جگہ سے تیر آئے یہاں لگے اور اللہ کے راہ میں شاہی شہید ہو جاؤں میں اس لیے آیا ہوں یہ صاحب نے جا کے حضور سے کہا حضور تو یوں کہہ رہا ہے اللہ نے اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ اسے سچا کر دکھائے گا حضور نے بنا لیا چلے گئے کچھ وقت گزرا اور وہ صحابی اونٹوں کی خدمت سے لگے ہوئے تھے اور کہیں سے ہی تیر آیا اور لگا وہیں اور شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ حضور وہ جوان جو کہتا تھا ویسا ہی ہوا تو وہ اپنی بات میں سچا تھا اندر اس کو دکھائے صاحب نے جب اللہ کے ساتھ معاملہ کیا کہ اللہ میاں آپ کے راستے کی شہادت چاہیے تو اللہ نے شہید ہونا بھی عزم کر دیا کام اللہ کرے گا کام اللہ دے گا کس سے لے گا جو اللہ سے معاملہ کرے گا کیوں نہیں دیکھ لے گا اور سے کیا لینے گا اللہ میرا اللہ ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے میں ذمہ داری پھر اللہ کے نبی نے ایک بات صاف فرما دی ہے اب ماؤ دل نا جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی اللہ تعالیٰ مدد بولو مدد کرے گا ادھر ادھر دیکھنے کا اب تمہیں بدل پانا ٹی وی ہے ایک مسئلہ ہے بات سنو پرانے پاک پر اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں اب میں کہ اشتراوی حالت میں آدمی اللہ سے جب کوئی بات کہتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے ہم اس رخ پر آتے نہیں ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں طے کرو طے حصہ میں پیش ہونا چاہوں جو ہے اس کے خزانے بہت ہیں وہ کیسے مدد کرے گا کس طریقے سے کرے گا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں اگر اپنی فیصلے سے چلائے گا تو اللہ جو کچھ اس بات پہنچا کرے گا وہ ایک عزت کے ساتھ ہم پہنچ پائے گا اور ایک بات یاد رکھو اللہ کا غیور کوئی نہیں ہے جو بندہ اس کے تعلق اس کے حوالے ہوتا ہے اور اس کے اس کی نگاہ اس پر ہوتی ہے وہ اسے زلیل نہیں کرتا ارے ہم جیسے یار بخیر ہمارے پر کوئی امید کر کے آتا ہے کہ کیا حصہ تو کام سے ہو تو وہ امید لیکن تمہارے پاس آیا چھو تو اپنوں کو شرم آتی ہے اتنا امید کر کے آئے میں اپنا اس کا کام کا بنا میں تو اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ بنی کا کرنے والا اس کی بنیاد پر اٹھانے والا اللہ تعالیٰ اسے ظاہر نہیں کرتا لیکن بات وہی ہے اسے آپ سے کہہ رہا ہوں ہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ تبدیل والے ان کی کئی فیکٹریاں چلتی ہیں اور ان کے چار ایسا کچھ نہیں ہے اور کسی کے پاس اللہ کا شکر ہے اب تک کسی کے پاس گئے بھی نہیں ہیں جی، کیا جانے کا مخلوق کے پاس اور یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس پر فخر کر کا دروازہ کھولتا ہے مجھے کیا لینے کا اب پھر تو دینے والا بننا کیا بننا بولو ارے بولو دینے والے بننا بڑے تو کو پوچھا سیدھا ہونا چل پانچ روپئے دے دینے والا بن پانچ دے اپنے پاس پانچ سو نہیں ہے پانچ سو دے کسی غریب کو لیکن دنیا پر دے کہ میں اللہ کی مخلوق پر خط خدا مجھے دے گا اللہ کے نبی کا فرمان ہے انف کیا بلال اولا اللہ او بلال ہاتھ کر آج والے سے کبھی کا کبھی کے خوف مت کر اور اس لابی صاحب فرمان کو کرے ارے خرچ کر اللہ تیرے بخت کرے گا تو اللہ کرے گا اپنی ذات اپنی ذات اسے بات کی اندر بات ہے اور لینے والا دونوں چاہیے آپ کا تو کیا سمجھتے ہیں اور مالدار لوگوں کو خرچ کرو اس کے وہ اپنی حیثیت سے خرچ کرے گا اپنے اپنی حیثیت سے دو روٹی ہے کوئی آیا بھی کیا گادی کھلاؤں گا ایک اس کو کھلا نہیں میں کھا لوں گا اللہ مجھے دے گا اور اللہ دے گا نا تو کئی گنا آپ نے کیا سے لینے کی ترتیبی نہیں سوچتے جو اللہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کو کر قرار دے رہا ہے منظر ندی یو اللہ کردر حسن فیودا ایس لہو کرتی کر چوتھی راہ یہ چھوڑی دو یہ تو یہ بد دو کون آ رہے ہیں ارے بولو اللہ کہتا ہے اس کی بنیاد پہ چلو پھر دیکھو ہاں میں میں پہلے حج میں گیا پاؤں عمر صاحب مجھے کہا نہیں ادھر میں پہلے حج میں جب آیا تھا نہیں تو ہم میں اللہ پر پہنچا اور منتظم پر یا کہیں بھی میں نے جا کر بیت اللہ کی تینا اب آج سے یہ ہاتھ یوں رہے یہ ہاتھ کبھی یوں نہ یہ تو بھی مانگ لے جا ہمیں تو ہمارے بزرگ ایسی ایسی کرتے تھے دعا مانگ لے مجھ دوسرے کو ایک دعا منگوائی پہلا حج تھا اور پہلا حج میں تو آدمی کی بھی کچھ ہی ہوتی ہے دعا مانگ لی تب سے کبھی یہ ہاتھ کیوں نہیں ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے مشرق مغرب میں اور تمہاری چیزی نے پتا پر مدد کہا تھا خدا نے مغرب کے آخری حد تک پہنچایا اور یہاں مشرق میں اللہ نے آسٹریلیا میں چیزیں پہنچا دیا اور نے دنیا کے ملکوں میں کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ کے انہوں نے آپ کے پروگرام سے ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے سب کا رب اللہ ہے معاملہ اللہ سے کرو ادب خواجہ مجھے کسی کو پہنچا ہے کہ جب کا راستہ ختم ہوتا ہے تو ویب کا راستہ شروع ہوتا ہے آپ کی شو کرے تھے مارو تو مارو کالم مارو باغ یہ ناچا ہے یعنی- یعنی پر خرچ کرو یہ بھی جو اللہ جی مارا بندو اللہ محتاج سے اللہ اردو نبت ہے ماری نسبت سے خرچ کرتا ہے ایسا ہے اسے بھائی آپ سے ہاں میرا پہلا سب پہلا سفر ابھی تو آپ اڑسٹھ میں اڑسٹھ میں میرا سال لگا اور پھر گھر آئے کاروبار شروع کیا اور ایک مطلب مشورہ میں آنند کے تھا وہاں مشورے میں گیا تو مشورے میں جب گیا تو وہاں مشورے میں مشورہ ہونے لگا بھائی بیرونی جماعت کا سے نہیں اوسط تو مر عمر صاحب نے سا بدلا تو اور اردو جماعت پکڑوانی سے کل لین جائے نے مکلی دو اسماعیل ایسم نسا بھی ہی نہیں بھائی دندوں چالو کیا تو سات سو روپیہ زمانہ میں لے اسماعیل لے تو میری تو پیاروں سے زمین لیکن بزرگ میں کہ اچھا انشاءاللہ تیار ہو तो फिर मैंने हमारे तो हमको तो पहले दिन से सिखाया है मैंने तो वहां नहा दिया फिर गया दो रकत पड़ी अल्लाह के तो कुछ और तो उर्दू मुकरवा तो करो तुम्हारी मदद फरमा दुआ मांगी લીધી દુઆ માગીને હું ઘેર આવ્યો તમારો ધંધો જે હતો ને આજે ફર્નિચરનો ખાટલા બનાવવાનો અને ટુ વ્હીલરનો જે એ મળી છે લાઈ નથી ایک ہمارا حصہ تھا وہ لکڑی کے تاجر تھے میں تو نئے نئے آئے تو حصہ ہم سے سمجھ گیا رکھے تو مجھے وہ وہ نیلام ہوتا ہے نا سوسائٹیوں کا تو اس میں مجھے لے جاتے تھے اور لے جانے کے بعد سوسائٹی میں میرے لیے کوئی لوٹ ہو گئے تو کیا بس آتا تمہارا مطلب لے لو بھرو وہ پھر بھرے تو پھر وہ میں رکھ لوں تو اس زمانے میں سوسائٹی میں تھا کہ تین مہینے تک تم مال سوسائٹی میں رہنے دو تو تو تب تک تمہاری کوئی سود وغیرہ نہیں ہوگا لیکن تین مہینے کے بعد پھر زیادہ رہے گا تو سود دینا پڑے گا تو ہم تین مہینے کے اندر اندر اپنا مال اٹھا لیتے تھے تو سود وغیرہ خدا ہی بھر کر دیتا تھا تو میں پہنچا تو اسی تاریخ میں جب میں بشرے میں گیا تھا وہاں کوئی سوسائٹی کی نیلا مہاراجی دی تھی وہ گئے تھے اور میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی سب تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو میرے لائق کچھ تین چار لوٹ تھے میں کہا تو تھا نہیں انہوں نے کیوں نہیں رکھ لیا کہ میں رکھ لو مرسا کو ضرورت ہوگی دے دیں گے نے میں اپنا دوں گا تو میرے لیے انہوں نے رکھ لیے میری جب ملاقات ہوئی مجھے کہ تمر صاحب تمہار واسطے میں چار ایک لوٹ رکھے سر سب رکھوا ہوئی تو میں نے سوچا ٹھیک ہے چلو رکھ لیجیے دیکھی جائے گی ہو گیا ایک مہینہ گزرا دو مہینہ گزرا تو اسی مہینے آ کے مجھے کہتے ہیں مرد صاحب محسوس سے تو پہلا چار لوٹ ریوا ہے اسے پانچ چھ ہزار روپیہ نفو مر کے بیچی دو اسے میں کہ بیچی دو <laughs> وہ بیچ دیے بیچنے کے بعد پیسے سوسائٹی کی نے بھر دیے میرے چھ ہزار یا پانچ ہزار جو ان میں نفے کے تھے مجھے دے دی میں نے کہا اردو نو ہے <laughs> اس زمانے میں اردو جانے کے لیے بمبئی سے بائی شپ جانا پڑتا تھا تو پانچ سو روپے ٹکٹ ہوتی تھی آنے جانے کی اور پھر بسرا سے اتر کر بغداد دھو کر پھر وہاں سے بائی روڈ جانے میں ہوتا تھا اردو اللہ کا شکر اردو کا سفر بھی ہو گیا میں اللہ نے کر دیا تم سمجھو اور شکر بھی سکے اللہ کرے گا یار تو نکی تو کر بیوی کا ذہن بھی اللہ نے بنا دیا چار مہینے گیا تھا اردو نے چودہ مہینے میں آیا تھا تو بیوی بھی زندہ تھی اللہ پر رکھو تو اللہ کے دے دو بولو آسان اچھا، کبھی اپا سے ہی مت مانگو پیسہ ایک پیسہ نہیں کیا کروپتی کیوں نہ ہو میرا اللہ بہت بڑا ہے تو پھر اللہ یہ باپ کے دن میں ڈالے گا تمہیں عزت کے ساتھ دیکھے گا باپ اور ان سے جب تم بھی بول دو پیسہ بھر پائے سے نہیں چاہیے تمہارے تو میں تمہیں غرض ہو تمہارا مال ادا دا بنے گی غرض ہو تو آؤ اور ہم تمہارے پاس ہم لے کے جائیں گے ہم لے کے جائیں گے یہ دنیا والوں کے سب سے اللہ ادا کروا دیتا ہے تو کیا ہم اللہ کے دین پر لیں گے تو اللہ ہمارا قرضہ ادا نہیں کرائے گی کرا ذرا ہمت کرنی پڑتی ہے اللہ پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے تو کام بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سارا آسان کرے گا پڑھانا بھی آسان سبجیکٹ بھی آسان ہر کام آسان کرے گا اور جتنا تم اللہ سے معاملہ کرو گے اللہ کام لیتا ہی جائے گا جیسا سے سب طے کرو کہ نبی والی نبی والی میاوت میں نبی نے ہمیں دعوت کی محنت کا بنانا ہے اور اس محنت کو لے کر دعوت کو لے کر دنیا کے آخری کونے شاء اللہ جائیں گے جاؤ گے یہ فاطر ہوئی طرح کی یہ چکر ہے کیلی دش ہے ارے شو چیلی دش ہے جس اگر تجھے پیدا کیا آدمی سوچے کہ آدمی اتنا تنگ راستے سے دنیا میں آ سکتا ہے کون اسے دنیا میں ایک اللہ آپ کو دوسرا آ رہا ہے خلقه رہو شری رہ یہ پہلے کچھ ہے کہ تیرے لیے کتنا ہی مشکل ہو ہمارے لیے آسان ہے ہم آسان کریں گے تو سب تیار ہوئے کوئی جو ارے اللہ کرے گا ارے ایسے کرے گا تمہیں پتا بھی نہیں کبھی سمجھ سمجھا تو اس کی ہماری گزارش ہے ایک کوئی میں نو کوئی وعدہ نہیں اندر کا الف ارادہ پختہ ہونا چاہیے اس کی حال میں جاؤں گا یہ مسلمان کا بچہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا عزم کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے کہ جمعہ کی نماز کو کوئی ہاتھوں چھوڑوں نہیں تو اللہ کہیں بھی ہوتا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے مزید پہنچا دیتا ہے آزاد کرتا ہے بمبئی جب ہوتا ہے تو بمبئی بھی مسجد مزید سے رابطے طور دینے پڑتا ہے اللہ نہ کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا مشکل کے معاملہ اللہ سے کرو اب طے کرو جن کا سال نہیں لگا وہ طے کرے یہ کلندر ہر پہ گویت جی رویت اللہ کے بدلے میں ہاں جس کی کلندری جو ہے اس زمانے کے اللہ کی تسلیم تھی اس کلندر میں علماء سے اس عظیم محنت کے لیے امت کے لیے امت کا کرنا صحیح ہو نماز صحیح ہو امت کی سزا سے بچ جائے امت کے ایمان کی حفاظت ہو جائے اس محنت کے لیے مولانا سے ایک سال مانگا ہے کہ ایک سال لگائے ہم ایک سال لگانا ہے کیسے لگائیں گے اللہ آسان کرے گا اللہ ہی آسان کرنا میرے بھائی ہو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہاں کبھی قرضہ بھی دیتے ہیں دینا پڑتا ہے تو اللہ ہی ادا کرا دے گا اور یہ تو صاف بات ہے جو آدمی حضور کی زندگی میں دین کے خاطر تو آپ کو قرضہ ملے گا آپ نے دین کے خاطر قرض لیا ہے لیکن آپ نے مکان کے لیے کھانوں کے لیے چینوں کے لیے آپ سے قرض ثابت نہیں ہوگا اسی لیے میں دوستوں آپ سے ہماری گزارش ہے میں کروں جن کا سال لگ گیا ہے ان سے ہماری گزارش ہے حضور کی عمر کیونکہ کہ ہمارے پھیلی ہوئی ہے آپ گہرو کا ارادہ کریں اللہ کی پیارے کو نگاہ کرتے ہوئے انشاءاللہ شاء اللہ یہ سال دہرول جانا ہے جو بھی تقاضا ہے اللہ ہمارے آسان کرے گا انشاءاللہ اللہ ہی آسان کرے گا جن کا ساتھ لگ گیا ہے وہ تو بیرون کا ارادہ کرو جن کا ساتھ نہیں لگا ہے وہ اندروں کے ساتھ کا ارادہ اللہ کی بات پر کرو رہی بات ارادہ نشانہ آج ہے جانا کم ہے تو پھر دوستوں سے آپ کو آپ کے تمام احوال سن کر ہمارے میرا ساتھی شکتی بتائیں گے اس اعتبار میں دوستوں یہ بھی کہ آج ہی چلے جاؤں یہ کہہ رہے ہیں پڑھ لو فیصلہ کرو اور اپنی کوشش کرو اپنی پڑھانے کے پڑھا پڑھائی یہ پڑھا رہے ہیں وہاں مناسب مدرس بھی کھاؤ ایک ساتھ کے لیے اپنا آپ کا مجھے سمجھ لینا اور میرے اللہ سے دو پڑھ کے رہو گے اللہ ہی ادا کرے گا اس لیے کھڑے ہو کے بولو وہ حضرات کی ڈبلو ڈبلو ہیں اچھبلیک the reviver of آفس